أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا کیوں تو نے وہ تکیو جس نے منہ موڑ لیو تھوڑے جو مال دیتو اور ہاتھ روک لیو اعنده علم الغیب فهو گوئی کیوں اس کو اسکولر ہے علم ہے جو وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوئے أم لم ينبأ بما صحف موسى کیوں اس نے اس گل کی خبر نہیں پجی جڑی موسی علیہ السلام کا صحیفہ میں ہے وا ابراہیم الذی وفى الا تزر وازرۃ وزر اخرى تے ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ میں جنہوں نے اپنی گل پوری کر دسی کوئی کسی دوجا وہ پہار نہیں چاہتے سَوْفَ يُرَى تو یہ گل جی انسان نہ بس وہی گو جس کی وہ کوشش کرے گو تو یہ گل جی اس کی محنت ہی دیکھی جائے گی ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى پھر اس نے اس کو پورو پورو بدلو دیتو جائے گو تو یہ گل یہ چھ کر سارا رب کو گولا پوجنوں ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا تو یہ گل جے وہی اساوے تو وہی رواوے تو وہی مارے تو وہی زندگی دے وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنسَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُبْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى تو وہی ہے جس نے مرد عورت وہ جوڑو پیدا کیو ایک توپا نال جس ویلے کہ وہ کیریو جائیں تو یا گل جے دوری واری پیدا کرنو اس سے گئے ذمہ ہیں وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى تو یہ گل جے وہی امیری دیا ہے تو وہی خزانہ دیا ہے تو یا گل جے وہی شعرہ تارہ وہ رب ہے تو یا گل جے اس سے نے پہلی قوم آد ہلاک کی وَسَمُودَ فَمَا أَبْقَا وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوهُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَا تو قوم سمود بھی کہ کوئی بھی باقی نہیں چھوڑے ہو تو اس تو پہلا نو علیہ السلام کی قوم میں بے شک یہ بڑا ہی ظالم تو مجھ سر پھریا لوگ تھا وَالْمُؤْتَفِكَتَ أَحْوَا فَغُشَّاهَا مَا غُشَّا تو پٹھی پہیں میں بستی بھی اس سے نے چاہ پٹا کی پھر انہا بستیاں ور آ پہو جو کچھ کے آ پہو فَبِأَيِّ آلَا ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفة الآزفة تے انسان تو اپنا رب کی کیڑی کیڑی نعمت میں شک کرے وہ یہ ڈران والا ہے پہلا ڈران والا بچوں واہ آن والی آفت نیڑے آ پجی ہے ليس لها من دون اللہ کاشفہ اللہ تعالیٰ تے سوا کوئی اس نے کھولنے نالو نہیں أفمن هذا الحديث تعجلون وتضحكون ولا تبكون تے کیوں تم اس کلام ور تعجب کریں تے تم ہنسیں اور روتا نہیں وأنتم سامدون فاسجدوا لله فسج اللہ تم غفلت میں پیاوائیں بس تم اللہ تعالیٰ نہ سجدو کرو تو اس سے کی عبادت کرو صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا نانال جڑو بے بہا مہربان مجرے مالو ہے اقتربت الساعت وانشق القمر قیامت کی کڑی نیڑے آلگی تو چند دو پھاڑ ہو گیو وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ تو یہ جد بھی کوئی موجزو دیکھیں کان نہیں مار جائیں تو کہہ دیں جی یوں تک پچھے تھے چلے آ رہے ہو جادو ہے وَكَلَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِل انہوں نے دین نہ چھوٹو کیوں اور یہ اپنی مرضی پر چلیا تو ہر ایک کم وہ وقت مقرر ہوئے وَلَقَدْ جَاءَ من الأنباء ما فيه مزدجر تو یقینا ان کو لے پہلی امتاں کی وہ خبر آ گئی ہیں جنہاں میں بڑی ترڈ ہے حکمت بالغت فما تغنی النذر بڑی عقل مندی کی گل بھی ہے ور ڈران والی گلاں نے کچھ فائدہ نہیں دیتو فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان دروں دفع بلا کرو جس تیڑے کے ایک بلان آلو سخت پیڑی چیز در بلاوے گو خش عن ابصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر انہوں نے اکھ نیمی ہوئی بھی مہنگی یہ قبران سے اس طرح نگل ریا بھی گا جنہیں یہ کھنڈی میں سلیا یعنی ٹڈی ہیں مہطعین الى الدعا يقول الكافرون هذا يوم عسر بلان اللہ در دوڑتا جا رہا ویں گا تے کافر کیا رہا ویں گا یو تے بڑو اوکھو دنے کذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر انتے پہلا نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی جھوٹو سمجھو تھو تو انہوں نے مارا بندہ حضنو علیہ السلام نے چوٹھو کہہ دیتو تھو اور کیوں جو یہ صدائی ہے تو نو علیہ السلام دردیا گیا فدعا ربه امی مغلوب فانتصر پھر انہوں نے اپنا رب کے دعا کی جو ہوں بے وس ہوں لہذا تو انہوں نے بدلو لے لیں ففتحنا أبواب السماء اب سمیر مت برن علی بوٹ نال اسمان کا بوا کھول چھوڑیا وفجرنا عيونا فالتقى الماء على قد قدر تو ہم نے زمین پہ ہما پانی جاری کر دیتا پھر دوئے پانی اس کام واسطے رل گیا جڑو مقرر ہو گیا تو وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُر تو ہم نے نو علیہ السلام تختہ اور میخہ علی کشتی پر چاڑ لیا تجری بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لمن كان كفر جڑی ماری اکھا گئے چلتی جا رہی تھی یہ بدلو تو اس شخص واسطے ہے جس کو انکار کیو گیا تو وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِر تو یقین انہوں نے اس نے ایک نشانی بنا کے چھوڑیو پھر ہے کوئی نصیحت کا ٹرنا لو فكيف كان عذابي ونذر پھر کیسے رہو میرو عذاب تے میرو ڈھانو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ تو انہیں قرآن سمجھن واسطے آسان کر شوڑے ہوئے پھر ہے کوئی سوچن سمجھنا لو عاد فكيف كان عذابي ونذر قوم عاد نے بھی پیغمبر نہ جھوٹو کیوں پھر کیسے رہو رہی میرا عذاب تے میرے ڈرانو ان ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمل انہیں انور مسلسل نوسة علا دن ماں طوفان کو پھانڈو پیج دیتو تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر وہ لوگ کا اس طرح پٹ چوٹ سٹے تھو جس طرح پٹی بھی کھجوروں کا منڈ میں فکیف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 سنالو کون ہے اِنَّا مرسل النَّاقَةِ فتنة لهم فَرْتَقِبُهُمْ وَاسْطَبِرُ بے شک ہم انہوں کی حضمائش وقت ہیں اونٹنی چلان والا لہذا اے صالح علیہ السلام تم انہاں کی اڈیق کرو تے صبر کرو وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ تے انہاں نے دس چھوڑو جے پانی انہاں دا بشکار بند دیتو گیو ہے ہر ایک نے اپنی باری پر آنو ہے فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر پھر انہوں نے اپنو سنگی بلایو تو اس نے پگڑ گئے اونٹنی کی کچھ کپ چھوڑی فکیف کان عذابی ونذر پھر کیسے ہو رہے ہو میرو عذاب تو میرو ڈرانو اِنَّا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر اونے انور ایک کی زور کی گج پہ جی تو سارا جل مارن آلا کی پوری بھی تو کی آروں ہو گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مدکر تو انہیں قرآن سمجھن واسطے آسان کر شوڑے ہیں پھر ہے کوئی سوچن سمجھنا لو کذبت قوم لوط بن نظر لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی ڈران آلانا چھوٹا کیوں انہا ارسل سحب بے شک انہیں انہوں پر پتھر بران آلو اولو چلائیو سوائے لوت علیہ السلام کا منن آلہ تھے انہیں بے سرگی ویلے بچا لیا نعمتا من عندنا كذلك نجزی من شکر اپنا خاص فضل نال جڑو شکر کرے ہم اسنا اس سے بدلو دیا وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بطشتنا فتماروا بالنذر لوت علیہ السلام نے وہ یقیناً ماری پکڑتے ڈرایا ور انہوں نے ڈران کا بارہ ماں شک کیو وَلَقَدْ رَامَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرُ لوت علیہ السلام کو پیڑی نیت نال انہوں کا مہمان لین کی کوشش کی پھر ہوں نے انہوں کی اکھ انی کر چھوڑی جی میرا عذاب تو میرا ڈران کو مزو چکھو وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِلٌ تو یقین انہوں لوگ کھلتا ہی مت سے وہ عذاب آپیو ہو فَدُوقُوا عَذَابِي وَنُزُرُ ان میرا عذاب گو تو میرا ڈران کو مزو چکھو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ تو انہیں قرآن سمجھنے واسطے آسان کر چھوڑے ہوئے پھر ہے کوئی سوچن سمجھنا لو وَلَقَدْ جَاءَ فرعونیوں کو لے در سنان آیا كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر انہوں نے بھی ماری ساری آیتانا چوٹھی کیوں فیرون نے بھی اس رات پگڑیا جس رات زبردست زورہ بھر پگڑے أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر کیوں تھارا بچو جڑا کافر ہیں وے انہاں تے کوئی چنگا ہیں یا تھارا واسطے کتابوں میں نجات لکھ دیتی گئی ہے ام یقولون نحن جميع منتصر یا یہ یا گل کہیں یہ ہم سارا رل گئے مقابلو کر لیں گا سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ بس نیڑے یہ سارا جتا ہار جیں گا تے کنڈ پھیر گئے نکھیں گا بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ عَدْهَا وَأَمَرُ بلکہ انہوں واسطہ ہیں اصل بات ہوتا ہے قیامت وہ ہے اور قیامت بڑی سخت ہے بڑی کوڑی چیز ہے ان المجرمین ضلال و سعر بے شک نافرمان لوگ بڑی گمراہی ماں تو فاتر پورنہ ماں یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقون سقر جس یہ دو میں منہ ہے پار تری کیا جیں گا جی اگ لگن گا مزہ چکھو انا کل شیئن خلقناہ بقدر بے شک ہونے ہر ایک چیز ٹھیک اندازہ نال پیدا کی ہے وما وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ تو جو کچھ انہوں نے کیو ہے وہ سب اعمال نامہ میں موجود ہے وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ تو ہر ایک نکی بڑی اس میں لکھی ہوئی ہے ان المت في جنات ونهر بے شک پرہیزگار لوگ باغوں میں نہروں میں مت نہ مقعد صدق عند دملی کو ایک سچی اچھی جگہ ماں قدرت اعلی بادشاہ کو بنیں گا صدق الله العظيم